علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے جنازے کو جب آ جائے اور بیوہ کے نکاح کو جب تم اس کا کفو یعنی مناسب ہمسر پا لو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پچہتر یہ حدیث ضعیف ہے